نمبر پینتیس یہود و نصارہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے عن زیاد ابن لبید قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعی فقال ذاك عند اوان ذهاب العلم قلت يا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال سكلتك أمك زياد إن كنت لا راك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل انجیل لا یا بشئی ام اما حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعہ کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا یہ علم چلے جانے کا وقت ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے اور قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیاد تیری ماں تجھے گم کرے میں تو تجھے مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن وہ ان میں موجود کسی حکم پر عمل نہیں کرتے